آج ہر جان اپنی کی کا بدلہ پائے گی آج کسی پر زیادتی ناؤ بے شک اللہ جلد حساب لائی والا ہے